جادوئی بونے اور موچی قدیم زمانے کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک موچی اور اس کی بیوی رہتے تھے وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے نئے جوتے بنا کر بازار میں فروخت کرنے کا کام کرتے تھے اتنی کڑی محنت کے بعد بھی وہ اپنے کام سے بہت کم ہی پیسہ کماتا تھا جیسے تیسے وہ دونوں اپنا گزارا کر لیتے تھے پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے پاس جوتے کا چمڑا خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں بچے صرف آخری ایک چمڑے کا ٹکڑا اس کے پاس بچا تھا لگتا ہے میرا یہ آخری موقع ہوگا جوتا بنانے کا میں اس چمڑے سے ایک شاندار جوتا بناؤں گا اور ہمیشہ کی طرح وہ گیا جوتا بنانے کے لیے اور بڑی صفائی سے اپنا کام کرنے لگا شام ڈھلتے ہی اس نے کٹائی کا کام پورا کیا اور پھر جوتے سلنے لگا راحت بہت ہو چکی تھی اس لیے اس نے جوتے کو میز پر رکھ دیا آج کے لیے بس اتنی مشقت کافی ہے باقی بچا ہوا کام کل پورا کر دوں گا پھر اس نے اپنی دکان بند کر دی اور گھر کی جانب چل پڑا اور دوسرے دن صبح وہ جلدی اٹھا اور اپنے کام کے لیے تیار ہوا اچھا اب میں چلتا ہوں آج میرے کام کا آخری دن ہے خدا جانے اب کیا ہوگا آپ اتنا مت سوچئے جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا آپ کبھی ہمت مت ہاریے گا موچی جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی یہ ہمت باندھنے والی باتیں اب بیکار ہیں پھر بھی وہ مسکرایا اور کام پر نکل پڑا پر جب اس نے دکان پہنچ کر دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا اس نے دیکھا کہ میز پر بہت ہی خوبصورت سلے ہوئے جوتوں کی جوڑی رکھی ہوئی تھی یہ وہی جگہ تھی جہاں پر اس نے ادھورا کام چھوڑ رکھا تھا آہ! مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں مجھے بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے ابھی بازار جاتا ہوں اور یہ شاندار جوتے فروخت کر کے آتا ہوں وہ فوراً بازار گیا اور جوتے اچھے دام میں فروخت کر دیے پھر انہی پیسوں سے اس نے جوتے بنانے کے لیے چمڑا خریدا دکان میں آ کر موچی نے جوتے بنانے کے لیے نئے چمڑے پر جوتے کاٹنے کا کام شروع کیا اور جیسے ہی شام ہو گئی موچی اپنا ادھورا کام رکھ کر گھر کے لیے نکلا غزہ نوش فرماتے وقت اس نے اپنی بیوی سے واقعہ بیان کیا میں نے آپ سے کہا تھا نا کبھی ہمت مت ہاریے گا آپ بہت محنت کش انسان ہیں خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں اگلے دن جب وہ دکان پہنچا تو وہ دنگ رہ گیا کیوں کہ وہاں بہت سارے خوبصورت جوتے تیار پڑے تھے اسی میز پر جہاں پر اس نے جوتے بنانے کے لیے چمڑے کاٹ کر رکھے تھے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا اتنے سالوں سے میں کڑی محنت کے بعد بھی اتنے سارے جوتے بنا نہیں پاتا ضرور کوئی میری مدد کر رہا ہے وہ پھر بازار گیا اور جوتے فروخت کر کے چمڑے کو خریدا اس بار اس نے زیادہ چمڑے جوتے بنانے کے لیے کاٹے اور ویسے ہی میز پر رکھ کر گھر چلا گیا اگلے دن صبح اس نے پھر سے دیکھا کہ کئی نئے تیار شدہ جوتے میز پر اس کا انتظار کر رہے تھے وہاں جوتوں کی کئی نئی قسمیں موجود تھی سینڈل بوٹ پیلٹ شوز کلاک الگ الگ رنگوں میں او کیا لاجواب خوبصورت جوتے ہیں ضرور کوئی اچھی نیت سے میری مدد کر رہا ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو میں امیر بن جاؤں گا زندگی بہترین ہو جائے گی موچی نے پھر سے چمڑے کاٹ کر میز پر رکھ دیے تاکہ کوئی آکے ان کے خوبصورت جوتے بنائے ایسا کئی روز چلتا رہا موچی کو ہر صبح دکان میں نئے جوتے تیار کیے ہوئے ملتے تھے اور جلد ہی ہر جگہ اس کے بنائے ہوئے جوتوں کی تعریف ہونے لگی وہ مشہور موچی بن گیا پھر اس نے رہنے کے لیے ایک عالیشان گھر بنایا دیکھا کیسے ہماری قسمت بدل گئی صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے ہاں تم صحیح کہتی ہو تم نے ہمیشہ میری ہمت بڑھائی اور اسی لیے آج ہم خوش ہیں ہاں ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے جو ہماری مدد کر رہے ہیں ہمیں پتا لگانا ہوگا کہ وہ کون ہے تاکہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں پر وہ تو صبح ہوتے ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں ہم پتا کیسے لگائیں گے کل ہم ان کو دیکھنے کے لیے دکان میں چھپ کر بیٹھیں گے ہاں یہ ٹھیک رہے گا آخر دیکھیں مدد کون کر رہا ہے اگلے دن روز کی طرح موچی چمڑوں کو کاٹ کر میز پر رکھنے لگا شام ہونے پر اس کی بیوی دکان میں آ گئی چلو اب ہم چھپ جاتے ہیں ہاں ہم اس کمرے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں پھر وہ دونوں ایک کمرے میں چھپ گئے جو میز کے پیچھے تھا اور انتظار کرنے لگے رات میں ان دونوں کو کسی کے گنگنانے کی آواز سنائی دی انہوں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے دو بڑے شرارتی بونے پرانے پھٹے لباس بازن کی ہوئے کھڑکی سے اندر آ رہے تھے انہوں نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور پھر دونوں بونے گنگناتے ہوئے ناچنے لگے جھومنے لگے موچی نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا تھا اپنا ناچ بند کرنے کے بعد دونوں بونے جوتے بنانے لگے انہوں نے کٹائی سے لے کر سلے تک رنگ اور سجاوٹ سے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جوتے بنائے موچی اور اس کی بی بی یہ سب نظارہ دیکھ بہت خوش ہوئے یہی نہیں موچی تو ان کے جوتے بنانے کی کلا سے ایک دم حیران رہ گیا آخر کار بونو نے جوتے بنانے کے کام کو ختم کرنے کے بعد کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور مرحلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے یہ تو جادوئی بونے تھے یہی روز آ کر ہماری مدد کر رہے تھے ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے ہاں بالکل پر ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں دیکھا نہیں ان کے لباس کتنے پرانے اور پھٹے سے تھے ہم ان کو کچھ نئے لباس دیں گے یہ تو بہت اچھی بات ہے میں ان کے لیے نئے جوتے بناؤں گا اور میں ان کے لیے عمدہ سے لباس بناؤں گی پھر ان دونوں نے بونوں کے لیے اپنے اپنے طریقے سے عالیشان اور خوبصورت تحفہ بنانے کا کام شروع کیا ایک ہفتے بعد موچی نے دو جوڑے ننے جوتے بنائے اور اس کی بیوی نے دو ننے جیکٹ دو قمیض اور پینٹس بنائی یہ جوتے اور یہ لباس ان پیارے بونوں پر بہت ہی اچھے لگیں گے میں ان دونوں کو ان لباس میں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں کل کرسمس کا تیوہار ہے اور ہم اپنی دکان کو سجائیں گے اور کام کرنے والی میز پر ان توحفوں کو رکھ دیں گے دونوں نے مل کر ورک شاپ کو بڑی خوبصورتی سے سجایا اور میز پر وہ توحفے رکھ دیے جیسے ہی رات ہوئی ان کو بونوں کی آواز سنائی دی اور ہمیشہ کی طرح بونے کھڑکی سے داخل ہو گئے ہمیشہ کی طرح وہ جھومنے اور ناچنے لگے پر جب ان کی نظر میز پر پڑی تو دونوں ہکے پکے رہ گئے آج تو کچھ کام نظر نہیں آ رہا کام کو چھوڑو یہ دیکھو یہاں کتنے اچھے عمدہ لباس اور جوتے پڑے ہیں ہاں اور رنگ رنگی بھی لگتا ہے وہ مجھے ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے لگتا ہے وہ ہمارے کام سے کافی خوش ہے چلو نے وہ لباس اور جو ان پر نہایت ہی خوبصورت لگ رہے تھے تم تو کمال کے لگ رہے ہو اور تم بھی بڑے کمال کے لگ رہے ہو یہ لباس عمدہ اور نفیس ہے اور یہ جوتے بھی بہت پیارے ہیں مجھے تو رقص کرنے کا من کر رہا ہے تو چلے پھر بھائی دیر کس بات کی اور وہ دونوں مست خماری میں جھومنے گانے لگے موچی اور اس کی بیوی یہ نظارہ دیکھ کر خوش ہوئے بونوں کو ان کے لباس اور جوتے پسند آئے تھے کچھ دیر بعد وہ دونوں بونے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر رات کو اندھیرے میں کہیں اوجل ہو گئے موچی اور اس کی بیوی اپنے کمرے سے باہر آ گئے اوہ دیکھیے نا کیا بات ہے ان کو ہمارے تحفے بہت پسند آئے ہاں کیوں نہیں اس لیے اب ہم بھی جشن منائیں گے چلو گھر چلتے ہیں اگلے دن صبح کرسمس کا تیوہار تھا موچی نے پھر سے چمڑا کاٹنا شروع کیا اور رات کو ان بونوں کے لیے میز پر چھوڑ دیا لیکن جب موچی صبح دکان پہنچا تو دیکھا کہ وہاں کوئی جوتے سلے ہوئے نہیں تھے اس نے گھر لوٹ کر اپنی بیوی سے سارا واقعہ بیان کیا وہ جادوئی بونے تو کل وہاں آئے ہی نہیں اور وہاں جوتے سلے بھی نہیں تھے کوئی بات نہیں انہوں نے ہماری کافی مدد کی اب آپ کو پہلے کی طرح خود کفل ہونا چاہیے ہاں، تم واقعی صحیح کہہ رہی ہو اتنے دنوں میں میں نے سیکھ لیا کہ لوگوں کو کیا چاہیے اور کیسے جوتے پسند ہیں میں خوبصورت سے خوبصورت جوتے بناؤں گا ایک بار پھر موچی جوتا تیار کرنے میں جٹ گیا جیسے وہ پہلے بناتا تھا اور اس نے ویسے ہی بڑھیا اور شاندار جوتے بنائے جیسے وہ جادوئی پونے بناتے تھے